پانچویں آیت وما یا من ذکر یہ شکوہ ہے ساتویں آیت اولم یرو الارض یہ دعوی تبارک کے لیے دلیل عقلی ہے اب آیت نمبر دس سے ویز نادار ربو کا موسا یہ دلیل نقلی اول ہے بطور وقائع کے وقائع واقعہ کے جس میں تخویف اور دعوی دونوں پر استشہاد ہے اور دعوی دونوں پر استشہاد ہے آگے آیت انسٹھ وت الحم نابا ابراہیم یہ نقلی ہے واقعہ حادثہ واقعہ دلیل نقلی ہے ہے وہ عزل فتل جنت آیت نبے اور اکانوے اس نے بالمقابل فریقین کے لیے جزا و سزا کا ذکر ہے آگے آیت نمبر ایک سو پانچ کزبت قوم نوح نل مرسلیم یہ دلیل نقلی سوم ہے اور تخویف اور دعوی دونوں پر استشہاد ہے دونوں پر کون ہے حرام دا دونوں پر استشہاد ہے آیت ایک سو تیئیس آدمر تل کا آیات الکتاب المبین یہ وہ آیات ہیں جو روشن کتاب کی آیات ہیں الکتاب المبین یہ جو آیات اب آ رہی ہیں آگے یہ ایک واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں کسی کی بنائی ہوئی نہیں جب معاملہ یوں ہے جب یہ آیات الہیہ ہیں تو ان کو پڑھ کر آپ سنائیں اور اگر کوئی نہ مانیں تو آپ کو افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے شاید کہ آپ باخ نفسا کا اپنی جانی باخیون گم کر بیٹھے اس لیے کہ چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں اللہ یقون مومن اس لیے آپ کو مغموم ہونے کی ضرورت نہیں اگر ہم چاہتے تو اتار دیتے ان پر آسمان سے کوئی رگڑا نکالنے والی آیت آیتن پس ہو جاتی ان کی گردنے اس نشانی کے سامنے بالکل جھک جاتی نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر قرآن مقدس کا کوئی حصہ رحمان کی طرف سے نئے سرے سے مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں تحقیق انہوں نے جٹلا دیا ہے بس اب ان پہ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں سے کسی آیت سے اعراض کرنا بے پرواہی کرنا یہ اس کی تقزیب ہے اس لیے کلام الہی کے ورود پر توجہ درکار ہے جو لوگ بے پرواہی کرتے ہیں قرآن مقدس کی آیات سے ان پہ فتویٰ یہ ہے کہ فقط کذبو انہوں نے جٹلا دیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں قرآن پیش کیا جائے اور لوگ اس مقابلے میں روایات پیش کر دیں تو انہوں نے قرآن کی پرواہ نہ کی ان پہ فتوا یہ ہے فقط کز انہوں نے قرآن کو جٹلا دیا ہے ورنہ پہلے توجہ کرتے تو اللہ کی آیات کی طرف کرتے پھر کچھ باقی تشنگی رہتی تو تب احادیث کی طرف جاتے یا روایات کی طرف ان پہ اس لیے فتویٰ لگایا جا رہا ہے کہ جو نئی آیت بھی قرآن مقدس کی آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ اس سے توجہ ہی کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں جو اتنی بے پرواہی کرے توجہ ہی کرے تو اس پہ اللہ کی طرف سے فتوی ہے فقد کذب انہوں نے جھٹلا دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک قوم اللہ کی کتاب کو بالکل جھٹلاتی ہے اس کے بعد اللہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تو بے اللہ کلو ان کے دلوں پہ مہر جباریت کی مار دی جاتی ہے اب ہمیشہ کے لیے اس کے بے ایمان ہونے کا یقین کرنا فرض ہے کیونکہ مہر جباریت کے بعد تو پھر ہدایت کا کوئی سامان ہی باقی نہیں رہتا فقد کرزبو بس انہوں نے جھٹلا دیا ہے فسیاتی ہم امبا کانو بھی یستاز ان قریب پہنچ جائیں گی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تھے اس کے ساتھ استزا کیا کرتے اولم الارض کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف کتنی بے بہا پیدا کیے ہیں ہم نے بیچ اس کے ہر قسم کے جوڑے بہترین ان نفیز کل آیا اسی ایک بات میں بھی اگر سمجھنا چاہیں تو دلیل کافی ہے لا آیتن سمجھنے کے لیے اسی کے اندر بھی یہ آیت کافی ہے مگر یہاں تو ہزاروں آیات بھی کام نہیں آتی ان کے دلوں کے مقابلے میں ماکان اکثر مؤمنین یہ جملہ اکثر آئے گا یہ کلام کو پختہ بتانے کے لیے کلام کو مستقل بنانے کے لیے وما کا نہ اکثر یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں ہوتے اور اکثر کے مقابلے میں اکل ہے کلیل تو نہیں کثیر کے مقابلے میں کلیل ہوتا ہے اکل اکثر کے مقابلے میں اکل ہے تو وہ بات نبی علیہ السلام کی سچی ہو گئی ان نب اہلندار میات میت الفن اللہ واحد او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم شریف میں کہ دن قیامت کے لاکھ آدمی گنا جائے گا تو لاکھ میں سے ایک بہشتی ہوگا باقی سب میں ہوں گے قرآن بھی تائید کرتا ہے وما یو میں اکثر ہوں بلّہ اللہ وحم مشرق یہاں بھی ہے ومانا نہ اکثر ہم وہ میں نہیں اکثر مشرق ہیں اور اکل جو ہیں وہ ایماندار ہیں اور اکل کا درجہ وہ یہی بنتا ہے کہ لاکھ میں سے ایک ہوگا اب نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ پیغمبر کی زبان غلط ہو سکتی پینتیس پینتیس لاکھ آدمی جو حج پہ جاتے ہیں تو قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تو پینتیس آدمی صرف ہوئے نا بہشتی ہاں؟ پینتیس لاکھ میں سے کتنے ہوں گے پینتیس آدمی اگر یہی حساب ہو جیسا کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر یہ کثرت دیکھ کر مروب ہو جانا آپ میرے پیغمبر اتنا کیوں بے حوصلہ ہوتے ہیں لال کا باخر نفسا کا کیا ضرورت ہے سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا وہ قلت میں بھی جا دیتے ہیں تلواروں کی دھاروں پر مومن آدمی جو ہے وہ کثرت کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ اللہ کی طرف سے تسلی بھی ہوتی ہے اور یہ یقین بھی ہوتا ہے اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میں جتنے ہاتھ پاؤں مارتا رہوں بہرحال اللہ کے حصے میں اقل ہی آئیں گے کثیر بھی نہیں ہو سکتے اور اکثر بھی نہیں ہو سکتے وہ ان کی نسبت ہے جو لوگ مخاطب ہو رہے ہیں ان کی نسبت ہے کل کثیر ہے نا چونکہ ان کے مقابلے میں کلیل ہے اکثر کے مقابلے میں کلیل نہیں اکثر کے مقابلے میں اکل ہوتا ہے ہاں جی نرب ہو عزیز الرحیم لوگ بھی نہیں مانتے اور تیرے رب کی صفت یہ ہے کہ العزیز وہ زبردست بھی ہے اور پھر مہربان بھی ہے زبردستی اگر کرنا چاہے تو پہلے ہی اول وحلہ سے سفا ہستی سے بٹا دے اور اگر کوئی اپنی ضد چھوڑ دے تقزیب نہ کرے تو پھر مہربان بھی ہے اور جس وقت بلایا تھا رب تیرے نے موسا کو کہ آؤ ظالموں کی قوم کی طرف جاؤ یعنی قوم فرون کی طرف وہ نامراد بے حیا وہ ڈرتے کیوں نہیں کہنے لگے اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں جھٹلا نہ دے یو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا دل بڑا تنگ ہے تنگ دلی کی وجہ سے میری زبان بھی نہیں چلے گی ولا یم تالے کو لسانی مسلسل نہیں چلے گی سلاست نہیں ہوگی میری زبان یہ نہیں کہ میری زبان میں لکنت ہے ہاں؟ چھوٹے پن یا بچپن میں میں نے انگارا منہ میں ڈال لیا تھا اس لیے گاٹھ پڑ گئی ہے نانا وہ یزی کو صدری میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور تنگ دلی کی وجہ سے میری زبان چل نہیں سکے گی ہاں فرسل اللہ ہارون اس لیے اللہ تو بھیج ہاں فرسل اللہ ہارون اس لیے ہارون کی طرف اللہ پیغام بھیج وہ بھی میرے ساتھ ہو لے اور تیسری بات یہ ہے کہ ولحم علیہ زمبن ان کا مجھ پر ایک کیس بھی ہے بس ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے قتل بھی نہ کر دیں اللہ نے فرمایا کل ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا سکتا آپ دونوں جائیں میری آیات لے کے ہم تمہارے ساتھ آئیں مستمعون مسلسل متوجہ رہیں گے تمہاری حالت کی طرف آؤ فرعون کی طرف اور اس کو کہنا انا رسول رب العالمین ہم اپنے رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں آئے اس لیے ہیں کہ ارسل مانا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جتنے افراد ہیں سب بھیج آزاد کر ان کو چنانچہ آئے انہوں نے کہا تو فرعون نے کہا ہائیں علم نب کفی کفینا ولیدا کیا ہم نے پرورش نہیں کی تھی اپنے اندر تیری جب تو بچہ تھا لبست اور پھر تو ٹھہرا رہا ہمارے اندر اپنے عمر کے کئی سال تک اور اپنے کام کیے ہوئے کا پتہ ہے جو کیا تھا تو تو نے اپنا وہ کام جو کر چکا ہے وہ یاد ہے نا وہ انت من الکافرین تو تو ساری نعمت کا شکر بجا لانے کی بجائے تو نے تو ناشکری کی ہے کالا فال تو وہ آنا میں نے میں نے کیا تھا ٹھیک ہے آدمی مجھ سے مارا گیا تھا وہ آنا میں نے اور تحقیق میں اس وقت تھا ان لوگوں سے جن کو صحیح راستہ نہیں ملتا میں ابھی تک خود تلاش میں تھا میں نے ظالین ففرر تو میرے کو پس میں بھاگ گیا تم سے جب کہ مجھے ڈر لگا تم سے پس بخشیش کر دی میرے لیے میرے رب نے حکمن حکمن نبوت بھی دی اور فیصلے کی طاقت بھی دی دنائی بھی دی لنی من المرسلین اور اپنے رسولوں سے بنا لی مگر تو بتا یہی نعمت ہے جس کا احسان جترانے کے لیے تو نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے تل کا مبتدا نعمت الخبر ان ابت بنی اسرائیل یہ اس کے لیے تشریح ہے تفسیر ہے چونکہ تل کا یہ مونس ہے اس لیے نعمت ان کی خبر بھی مونس ہے یہ وہی نعمت ہے یہ تو احسان جتلا رہا ہے مجھ پہ اور اسی نعمت کی وجہ سے ان ابت بنی اسرائیل تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو فرون کا بالکل سکوت ہو گیا جواب اس کا تو نہ دے سکا البتہ دوسرا سوال ٹانک مارا کالا فرعون اون وما رب العالمین وہ کیا چیز ہے رب العالمین کالا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم انکن تم مو کے وہ رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا اس کے درمیان اگر تم یقین رکھنے والے ہو وہ اس وقت کہنے لگا اپنے ماحول والوں کو جو آس پاس بیٹھے تھے اللہ تستہ میں ان ذرا توجہ سے سن رہے ہو اس کی بات پھر حضرت نے کہا کالا رب کم و رب و آبا تمہارا بھی وہ رب ہے اور تمہارے بڑوں کا بھی اس وقت کہنے لگا ان رسول کو اور مجنون تاکہ یہ تمہارا رسول جو ہے نا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یہ تو مجنون ہے اس کا دماغ کے پردے فیل ہو چکے ہیں بہکی بہکی باتیں کرتا ہے میرے ہوتے ہوئے دوسرے رب کا حوالہ دیتا ہے حالانکہ اس کائنات عرضی میں میرے ایسا کوئی بھی نہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور اس کے درمیان کا ان کن تم تاخلون بات سن اگر تو نے بنایا میرے بغیر کوئی الہ مشہور کیا ین ضرور بنا دوں گا میں تجھے ہمیشہ قید و بند کی صعوبتوں میں بند رہنے والوں میں سے کال اولا تو کب شیم مبین اچھا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک کھلی روشن دلیل کیوں نہیں کال فاتب ہی ان تو میں نے سادے کی لے آ تو اس کو اگر ہے تو سچا پس پھینکا اس نے سوٹا فیضا یا صوبان مبین بس اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بن جاتا ہے پورا اجدہ مبین کھلم کھلا ظاہر باہر اور کھینچا اپنا ہاتھ اپنی جیب سے بس اچانک وہ چمکتا ہوا نظر آیا سفید چپٹا دیکھنے والوں کے لیے اس وقت اپنے ماحول والوں کو کہنے لگا بھائی ایک بات ہے تاکہ یہ بہت بڑا جادوگر ماہر جادوگر ہے اور یہ اس لیے کر رہا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ نکال باہر پھینکے تم کو تمہارے علاقے سے بے سہر ہی اپنے جادو کے زور سے اب بتاؤ ماضا تامرون تم کیا مشورہ دیتے ہو اس معاملے میں وہ کہنے لگے ارجے ذرا مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور یہ ٹھہرے رہیں اور تم بھیجنا تمام شہروں میں اس حال کے اندر وہ کٹھے ہونے والے ہوں آ جائیں تیرے پاس ہر قسم کے جو جادوگر ماہر ہیں سب کو کٹھا کر جمع کیے گئے جادوگر وہ اس وقت مقررہ کے لیے جو تاریخ مقرر تھی وکیل لنا سے حل ان تم میں اس فرعون کے درباری اور دوسرے سارے بھاگ دوڑ کے لوگوں کو کہنے لگے آؤ بھیا آج اگر تماشا دیکھنا ہے تو جیت ہار کا اگر کٹھے ہونے والے ہو تو جلدی آؤ لعلنا نتب سہارا تھا امید ہے کہ ہم پورے کامل طور پہ اتباع کرتے رہیں گے جادوگروں کی ان قانو الغالبین اگر ہو گئے وہ بالکل غالب اور بعض اقوال میں ان ہم قانو الغالبین یقیناً وہ غالب رہیں گے جادوگر یقیناً غالب رہیں گے ان مخفف من المسقلہ فلما جا سہرت جب پہنچ گئے جادوگر پھر ان کو کہنے لگے ہیں جناب کیا ہمارے لیے البتہ انعام ہوگا اگر ہو جائیں ہم ہم ہی غالب رہیں تو اس نے کہا بہت اچھا وہ ان نقم از المقربین اور تحقیق تم البتہ اس وقت میرے مقربین سے مقرب درباری ہو جاؤ گے میں مشیر رکھوں گا تمہیں اور رشتہ ہوگا تو میں تمہیں رشتہ بھی دوں گا کال الحم موسا الکوما ان تم ملکون اس وقت ان کو موس علیہ السلام نے کہا پھینکو آپ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو فل لہم پس ڈال دیے انہوں نے اپنی رسیوں کو اپنی لاٹھیوں کو اور کہنے لگے جب ڈال رہے تھے بے عزت فرعون ہمیں فرعون بابے کی عزت کی قسم ہے انا الغالبون آج ہم ہی غالب ہوں گے اس کے بعد ڈالا موس علیہ السلام نے اپنا سوٹا فیضا ہے یا ما یا فکون اچانک ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نگل گیا جو کچھ کہ انہوں نے یا فکون تولا تھا جھوٹ گھڑا تھا بہتان باندھا تھا یعنی انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی حقیقت نہیں تھی حقیقت اس کی تھی جو موسا علیہ السلام نے ڈال دیا معلوم ہوا جادو وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حقیقت لا حقیقت جادو کی حقیقت کوئی نہیں فہوا محض تخیل محض خیال خیال ہوتا ہے باقی اس کی حقیقت کوئی نہیں اور قرآن بھی کہتا ہے ما یا فکون جو کچھ وہ جھوٹ موٹ تیار کر رہا ہوں گے اور جو کچھ انہوں نے باطل پرستی کی ہوگی سب کو نگل جائے گا اور خود علیہ السلام بھی کہتے ہیں دوسرے مقام پہ آ جائے گا ان ماں جے تم بھی جو کچھ تم لائے ہو جادوگرو اہرو وہ نرا فراڈ ہے ان اللہ سیب تلو ان قریب اللہ اس کو بے بنیاد ثابت کر دے گا وہ بھی کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی فعول کے سہارا تو ساجدین جادوگر سجدے کی حالت میں کہنے لگے رب رب العالمین یعنی موسا اور ہارون کے دونوں کے رب کے ساتھ ہم ایمان لائے اس وقت فرون بھڑکا اور کہنے لگا ایمان لائے ہو تم پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو ہاں اب پتہ چلا ہے کہ درمیان میں تمہارا منصوبہ تھا ان کبیر کو ملزی علامہ کو مسیرا یہ بوسا تو تمہارا بڑا جادوگر تھا جس نے تم کو جادو سکھایا تھا اچھا تھوڑا ٹھہر جاؤ تالمون تمہیں پتہ چل جائے گا لوک یقم کاٹ کاٹ کے رکھوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف انداز سے وسل بن اجمعین تمام کو سولی پہ لٹکاؤں گا کہنے لگے لا زیر اگر سولی پہ لٹکا دیا جائے تو ہمیں دکھ کوئی نہیں لا زیر کوئی ضرر نہیں کیوں انا الا ربنا منقلبون اب تو ہم سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک اپنے رب ہی کی طرف من لوٹ چکے ہیں من لوٹ چکے ہیں انا نتما یغفر لنا رب نا خطا نا او ہمیں تو بے وقوف آدمی یہ لالچ لگا ہوا ہے کہ تو ہمیں تکلیف دے تاکہ ہمارا لالچ پورا ہو ہمارا لالچ یہ ہے کہ معاف کر دے ہمارا رب ہماری تمام خطیات کو جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں ان کنا اول المؤمنین اس وجہ سے کہ ہم نے سب سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے اول المؤمنین سب سے پہلے اول نمبر کا ایمان ہمارے نصیب میں ہونا چاہیے اس دور میں اس لیے تو جتنا مصیبت چاہتا ہے پیدا کر لے او ہے نا موسا ایک وقت آیا کہ ہم نے اطلاع دی موسا کو کہ تو رات رات کو لے کے میرے بندوں کو اپنی برادری کو چل جا یہاں سے ان کو متبعون اور یہ بھی تمہیں بتلا دوں کہ تمہارا پیچھا بھی یہ کیا جائے گا ضرور پیچھے لگیں گے فرعون مدائن حاشرین بس بھیج دیا فرعون نے تمام شہروں میں اس حال میں کہ وہ کٹھے ہونے والے ہوں اور کہنے لگا ان شرز مت ان کلیل یہ بنی اسرائیلی جو ہیں موسا کی قوم یہ ایک ٹولی ہے بالکل تھوڑی نفری ہے ان کی اور انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے وہ ان لنا لگائے ہمیں بڑا غصہ دلا دیا ہے وہ حاضرون حالانکہ ہم سب کے سب جتنے فرونی ہیں بڑے چوکنے ہیں چوکس جماعت ہے ہماری حاضر خطرہ محسوس کر کے جس طرح کوئی چوکنا رہتا ہے ہم تو ہمیشہ بڑے بیدار آدمی ہیں فخرج نہ اے میرے پیغمبر آخرکار ہم نے آخر کار نکال باہر کیا ان فرونیوں کو بڑے بڑے باغات سے چشموں سے بڑے خزانوں سے اور بہترین خوش نما جگہوں سے ٹھکانوں سے ہاں ہاں کزالے کا حقیقت یوں ہی ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ اور اسناحا بنی اسرائیل ان تمام جنات عیون اور مقام کریم کا ہم نے وارث بنایا تو بنی اسرائیلیوں کو بنایا فعت بہو مشرقین چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے یہ فا جو ہے فضلکت الکلام کی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وہ لے کے چلے گئے رات کو تو پیچھا کیا انہوں نے مشرقین اس حال میں کہ چاشت کا وقت ہونے والا تھا پس جب کہ ان کو جا پہنچے فلما الجما نے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اس وقت موسا کے ساتھ چلنے والے کہنے لگے ان لمد رکھو ہائے ہائے آج ہم مارے گئے پکڑ لیے گئے حضرت موسا نے فرمایا کلّا ہرگز نہیں ان میں یا ربی سیاح دین تاکیق میرے کٹھے تو میرا رب ہے ان قریب راستہ کھول دے گا ہمارے خلوصی کا بس وہی کیا ہم نے موسا کی طرف کہ زور سے مار اپنا سوٹا سمندر کی پیٹ پہ ازرب بے اصا کل بہار یہ دریائے کلزم کے اندر خوب زور سے اپنا سوٹا مارو از رب بے اساک یہ بات جا رہا ہے یہ فیل کو کھینچ کے اپنے مدخول پر لاتی ہے اس لیے مانا ہوگا زور سے مار اپنا سوٹا فن فالا کا فکانا کلو فرکن عظیم فن فالا کا پس وہ دریا پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ قد العظیم مثل بہت بڑے پہاڑ کے پانی بالکل کھڑا ہو گیا اور ٹیلوں کی طرح وہ ازلفنا سمل آخرین جب پیچھے فرونیوں نے دیکھا کہ راستہ بالکل کھلا ہے تو ہم نے قریب کر دیا ازلفنا قریب کر دیا فرونیوں کو سما اسی جگہ پہ جو پیچھے آ رہے تھے یعنی فرعون نہیں انجینا موسا و مما ہو اجمعین نجات دے دی ہم نے موسا کو اور ان کے ساتھ والے تمام کو سم اغرق نل آخرین باقی تمام کو غرق کر دیا اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ متصرف کائنات کا وہی اللہ ہے جاننے والا بھی وہی اللہ ہے قدرت رکھنے والا بھی وہی اللہ ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ برکات دینے والا بھی وہی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ان نفیز آیا اسی ایک قصے کے اندر بھی سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں مانتے نہیں وہ ان رب کل عزیز اور رہی وطل ویم قال ابھی قصہ پڑھ اوپر ان کے وہ قصہ اور خبر ابراہیم کی جس وقت انہوں نے کہا اپنے سکے باپ کو اور اپنی قوم کو ماتا بدون کیسی کیسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو کہنے لگے نعبد اسنامن کہنے لگے ہم اللہ کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ قسم میں تھے نا بت ان کے ایک تو وہ تھے وہ تماثیل جن کو کہا جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے گھڑتے تھے اور ایک بت وہ تھے انبیاء اولیاء کے پاک بت جو قبروں میں مدفون تھے دونوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اس لیے جہاں ان کا ذکر آتا ہے تو وہاں فرماتے ہیں محاذ ہی التی ان تم لہا آ کے فون اللہ کا لفظ بولتے ہیں مونس کا اور یہاں مذکر کے الفاظ ہیں بلکہ جمع مذکر کے الفاظ ہیں معلوم ہوتا ہے یہ قبر میں مدفون جو بت تھے جو اجسام تھے اللہ کے ولیوں کے نبیوں کے ان کو بھی پوجتے تھے اور اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے تراش کے ان کے فوٹو بنا کے رکھ کر ان کو بھی پوجتے تھے اب یہ دوسرا مرحلہ ہے نعبد فن فنزل آ کے ہمیشہ ہی رہتے ہیں ان کے لیے ہم گوشہ نشینی میں چلا کشی میں وہ کہنے لگے حال یس اذ کم کیا وہ سن سکتے ہیں تمہاری آوازوں کو جب بلاتے ہو تم یہ یس مؤنا وا اور نون کے ساتھ جمع اس پہ تمام اوکلا کا اجماع ہے نا کہ جمع مذکر عاقل کے لیے آتی ہے ان کو چونکہ عقل مند اور سمجھدار شعور والا سمجھ کے پوجتے تھے اس لیے جمع مذکر کے سیگے سے لایا گیا از تدون او ین فون کم یا وہ نفع دے سکتے ہیں تم کو او یا ضرور یا نقصان دے سکتے ہیں تو جواب میں کہنے لگے بل وجدنا آبا انا ہم نے نہیں نہیں نہ سنتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ صرف یہی ہے وجد نہ آبا ہم نے پایا اپنے بڑوں کو بزرگوں کو اکابرین کو کا یا فلون یوں ہی وہ اندھی چکی چلایا کرتے تھے وہ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے بس ان کو پوجا پاٹ کے ساتھ تھا باقی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ سنتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں ہیں ہم بزرگوں کی ریس کرتے ہیں بہرحال کالا فرائی تم ماں کن تم تاب بلا یہ تو بتاؤ اخبرونی افرائے تم یہ تو بتاؤ ماں کن تم تا وہ جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو تم بھی تمہارے پہلے باپ دادے بھی وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں انہم ادب سب کے سب میرے دشمن ہیں ہاں دشمنی نہیں ہے بلکہ محبت ہے پیار ہے اللہ رب العالمین مجھے تو صرف ایک ہی رب العالمین سے اندھی محبت ہے باقی کسی سے بھی یہ اندھی محبت نہیں جس طرح تمہیں ہے اللہ وہ ذات جس نے بنایا مجھے بس وہی مجھے ہدایت کے راستے پہ ٹکا رہا ہے یادی نے ولزی وی منی و یسکینی وہی ذات ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے مجھے اور جب میں کبھی مریض ہو جاؤں تو وہی شفا بھی دیتا ہے مجھے سما یمی وہی ذات ہے جو مجھے مارے گا بھی صحیح پھر مجھے زندہ بھی کرے گا وہی ذات ہے جو مجھے تما ہے کہ وہ معاف کر دے میری خطیت یوم الدین دن قیامت کے رب حبلی حکمن ہاں،, ہاں جس طرح دوسرا قانون ہے قرآن ایک اپنی تفسیر آپ نہیں کرتا رب حبلی حکمن اے میرے رب بخش میرے لیے حکمن دانائی کی باتیں وہ الحکنی بھی اور ملا دے مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ جو تیری رحمت کے مناسب کام کرتے ہیں اصالحین صالحہ صلاحیت رکھنے والے وجہ لسان صدقن فی الآخرین اور بنا دے میری سچی زبان کو پیچھے آنے والے لوگوں کے اندر بھی وہ بھی میری صداقت کی شہادت دیتے رہیں وجالنی من ورثت جنت النعیم اور مجھے بنا دے جنات نعیم کی نعمتوں کا وارث وغفر لے ابھی ان من الظالین اور معاف کر دے میرے باپ کو ان کا نا کیونکہ وہ تھا گم کردہ راستہ والوں میں سے ولا تخزنی یوم اور نہ ذلیل کرنا مجھے جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ہاں ہاں کیا ہو گیا انہ اللہ جب انہیں بات کھل گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تبرا میں موعدتن وعدہا ایا فلما تبرا ان ادب للہ فلما تبین نہ لہو ان ادب للہ تبرا مین ہاں جی یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن کے نہیں کام آئے گا کوئی مال اور نہ بیٹے جب تک آپ کو امید ہو ذکر ان نفات ذکر جب تک یہ امید ہو کہ میری بات کا اثر اس پہ ہو جائے گا چاہے ہزار سال گزر جائے اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اس کو سمجھاتے بھی رہیں جب مایوسی ہو جائے گی پھر میں علامن بے قل بقلب سلیم مگر اسی بندے کو فائدہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا ذلت سے بھی بچایا جائے گا جو آیا ہوگا اللہ کے پاس شرک سے سالم دل لے کر بیکالبن سلیم سالم ان شرک شرک سے سالم دل لے کر وہ فتل الجنت المتقین نزدیک لائی جائے گی جنت متقین کے لیے وبوزت الجحیم للغاوین اور ظاہر میدان میں نکال دی جائے گی جہنم گمراہی کی کھاہی میں گرنے والوں کے لیے اور کہا جائے گا ان کو اے نما کن تم دون اللہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے اللہ کے بغیر حال سرو کم کیا وہ امداد کر سکتے ہیں تمہاری او ینت یا خود بخود اپنی طاقت سے امداد کرنے والے فکب کبو فی الٹے کر کے مار دیے جائیں گے جہنم میں وہ بھی اور خاص طور پہ وہ بھی ولغاون جو شر کی گمراہی کے اندر شر کی کھائیوں کے اندر ڈوبنے والے ہوں گے وہ جنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کا سارا کا سارا لشکر تمام کے تمام وم فی یا یخت اس وقت بولیں گے اس حال میں کہ جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوں گے لڑنا شروع کر دیں گے طلّہ مرید کہیں گے اپنے بدماش مولویوں پیروں کو طلّہ ان کنا لفی ضلال مبین خدا کی قسم ہے پکی بات ہے کہ تھے ہم البتہ کھلم کھلی گمراہی میں کب از نسوی کم برب العالمین کیوں اس لیے کہ ہم برابر کرتے تھے تم کو رب العالمین کے رب العالمین کا حکم اتنا نہیں مانتے تھے جتنا تمہارے مشورے مانتے تھے ذلنا الا المجرمون او ہو نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر بہت بڑے مشرق ظالموں نے آج بڑی مصیبت پڑی ہے فمالنا من شافعین پس نہ کوئی کار آمد ہوا ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور نہ کوئی سچے دل کا حامی بھرنے والا دوست فلو انا کاش کے تاکیق ہو سکتا ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کے دنیا میں جانا فنکون من المومنین تو ہو جاتے ہم پکے ٹھکے ایماندار ان فی کل آیا اسی قصے میں بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں مگر کیا کیا جائے ماں کا نا اکثر وہ ان کل ہو عزیز الرحیم کزبت قوم نوح المرسلین سلیم نوح نو السلام کی قوم نے المرسلیم بڑے بڑے بھیجے ہو قال لهم اخوهم نوح جس وقت کے کہا تھا ان کو ان کے بھائی بند نو علیہ السلام نے اللہ تک کیا نہیں بچنا چاہتے تم اللہ کے عذاب سے شرک چھوڑ کر انی لکم رسول ان امین ان پکی بات ہے میں تمہارے لیے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں خیانت کرنے والا اللہ کی چٹھیوں میں میں نہیں فتق اللہ جب بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے واتی بعض مفسر کہتے ہیں فتح اللہ یو من اللہ حیا کرو اللہ کریم کا وہ اور میری بات کے پیچھے چلو وما علیہ من اجر او میاں او مشرکو کافرو نہیں مانگتا میں تم سے اوپر تبلیغ کے کوئی مزدوری ان اجر یا اللہ اللہ رب العالمین میری مزدوری تو صرف رب العالمین پہ ہے ہے فتق اللہ حیا کرو اللہ کا وَأَتِيُونَ قالو انؤمن لکا کہنے لگے ہائے ہائے کیا مان جائیں ہم تیری بات حالانکہ اتبا کا لرزلون تیری اتباع تو کر رہے ہیں وہ کمی لوگ قال وما علمی بما کانو یعملون کہنے لگے حضرت نے جواب دیا او مجھے یہ تو پتا کوئی نہیں کس قسم کے کمیوں والا وہ کام کر رہے ہیں تم جو ان کو کمی کہتے ہو ان حساب ہوں ان کا حساب تو ہے میرے رب پر کاش کے تم کبھی شعور بھی رکھتے وما انا بتار دل مومنین اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ مان لیا ہے ان کو تم کمی سمجھتے ہو میں کمی ہونے کی طرف نہیں دیکھتا میں تو دیکھتا ہوں کہ ایمان کون لایا لہذا میں نہیں ہٹانے والا مومنین کو ان آلہ ان آنا نہیں ہوں میں مگر میں تو ڈرانے والا نذیر اریان بالکل رڑے میدان پہ کالو لم تن نو ہو کہنے لگے اگر تو نہ باز آیا اس واز سے البتہ ہو رہے گا تو مرجومین مقتولین قتل ہونے والوں میں سے وہ کہنے لگے اس وقت جب مایوس ہوئے تقزیب کر دی انہوں نے اس وقت اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا ان قوم ہی او میرا رب میری قوم نے مجھے جٹلا دیا ہے ففتا بینی و بین اب فیصلہ کر میرے درمیان اور ان کے درمیان خاص فیصلہ و نجنی مجھے بھی نجات دے و ممایا اور جو میرے ساتھ ہیں وہ لوگ جو مسئلہ مان چکے انجین آؤ کوئی فیصلہ خصوصی فیصلہ کر جس کے بعد پھر کوئی الجھاؤ نہ رہے پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے وہ فیصلے کی تشریح خود کیا رب لا اللہ الارض من کا دیارا ہاں جینا فل فل الفلک مشہور پس نجات دے دی ہم نے اس کو اور ان کے ساتھ والوں کو مشون بھری کشتی میں سما اخرک نا باد الباقین باقی تمام کو ہم نے گھر کر دیا ان کل آیا وما کانا اکثر ہاں کزبت آدل المرسلین جھٹلایا آدیوں نے رسولوں کو کال اخوهم اخوم جب کہا ان کے بھائی بند ہود علیہ السلام نے کیا حیا نہیں کرتے تم میرے اللہ کا انی لکم رسول امین فتق اللہ ڈرو اللہ سے حیا کرو اللہ کا واطین میری بات کو ٹھکراؤ نہیں مان جاؤ بار سالوں کو ملے میں نظر یہ اجر اجر اور مزدوری ساری کی نفی جو کر رہے ہیں تو مشرقوں سے خطاب کر کے کر رہے ہیں ہما ہماسالحم من اجرن معلوم ہوا مومنوں سے آدمی اجر لے سکتا ہے نبیر صاحب نے فرمایا تھا ان حق ماخذ تم کتاب اللہ اجر سب سے زیادہ حق جو ہے تمہیں وہ حق حلال کی تمہاری اجرت ہوگی تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگی بشرطے کہ اللہ کی کتاب کو بیان کیا جائے صحیح طور پہ ان حق کا تو مل اجرن کتاب اللہ بخاری کے اندر ہے اور ان صحابہ کرام کو کہا تھا نبی علیہ السلام نے جنہوں نے ایک سردار کو دم کیا اور چالیس بکری لائے تھے ان کو یہ خطاب فرمایا ان حق کا تو مل اجرن کتاب اللہ سب سے زیادہ مزدوری لینے کا حق تو تمہیں اللہ کی کتاب پہ ہے نہیں کون کہتا ہے مشرق تھا جو ان کو مشرق کہتا ہے وہ خود مشرق ہے من العرب وہ عرب کے لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے علاقے سے جزیرہ عرب سے کئی مدتوں پہلے نکل چکے تھے وہاں سے جس طرح یہاں آباد گر لوگ تقسیم سے پہلے یہاں آئے تھے اسی طرح وہ بھی آباد گر کی شکل میں گئے ہوئے تھے اور جب صحابہ کرام نے ان کو کہا تو وہ بعد میں کہا پہلے انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا ہم جزیرہ عرب سے آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک کوئی نیک مرد ام کیا ہے <laughs> نیک مرد اچھا سالے آدمی جو ہے تمہارے اندر اٹھا ہوا ہے یار تم وہ اچھے علاقے سے آئے ہو یعنی ان پر دعوت ابھی تک نہیں پہنچی تھی سنی سنائی وہ اتنی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حسن زن رکھتے تھے پورا پتہ نہیں تھا جب تک دعوت پیغمبر کی نہ اس وقت تک مشرق کیسے کہیں گے عیسی علیہ السلام کے ساڑھے چھ سو سال گزر گئے کہاں دعوت رہی ان کی کتاب کہاں محفوظ رہی یہ تو ہماری کتاب کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا اور کس پیغمبر کی کتاب کو محفوظ کیا گیا تھا یہ تو ان کی اپنی ایک قومی عادت تھی نا بھائی وہ کہتے تھے کہ میاں ہمیں عادت نہیں ہے مہمانوں کو روٹی کھلانے کی وہ تو ان کی اپنی ایک قومی عادت تھی نا اس لیے پھر جب وہ گئے ہیں تو وہ دم کرنے کے لیے صحابی گیا تو انہوں نے یہی کل میں کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک رجل سال وہاں ایک کو اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے وہ صحابہ کرام نے بعد میں جو کچھ بتایا بہرحال ان کا حسن زن تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ دعوت ان کو نہیں پہنچی ہوئی تھی اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ مرو مرا صحاب و رسول اللہ من عرب وہ عرب کے علاقے کے وہ قبیلے تھے جن پر وہ گزرے تھے مشرق نہیں تھے مشرق پر تو سورت فاتحہ پڑھنے والا خود کافر بن جاتا مشرق کی شفا کے لیے قرآن کیسے پڑھا جائے کدھر نکلا کتاب جن کے پاس محفوظ تھی اور یہ تو جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو عربی لوگ تھے نا امی ان پڑھ بات ہے کتاب کدھر دا کفر دا بازا تکو ہاں جی چلو جی ہو ہاں کیا کہتے ہیں لا اسالکم ہم کوئی مزدوری نہیں مانگتے تم سے اس لیے کہ ہم جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب بیان کر رہے ہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اس پہ ہماری مزدوری تمہارے اوپر نہیں ہے نہیں تئے والا لفظ تو یہ اپنی طرف سے ہے نا قرآن پاک میں سے نہیں کہتے و تقوا اگر وہ ایک آدمی نہ بھی مانگے تب بھی مسلمانوں پہ فرض ہے کہ بر اور تقوا کے کام کرنے والے کا تعاون کرنا فرض ہے جس طرح زکات دینا فرض ہے آپ بہرحال اپنی تنخواہ مانگ سکتے ہیں ہاں جی اتترکون فیما ہاؤنا آمینین کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم اتترکون کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم فی ماں بیچ اس کے عیش کے جو اس مقام پہ تمہیں ہے آمینین بے خطر بنا ہے پیچھے ہے وہاں بھی تھا لا سال حکومت اچھا بےکل ان آیتن تابسون کیا تم بنا لیا کرتے ہو بیکل ان ہر اونچی پہاڑی پہ آیتن علامتی کوٹھی تابسون یوں ہی کھیل بنایا ہوا ہے تم نے تابسون بے فائدہ پہاڑوں کے اوپر جا کے بنا تھا جاؤ دیکھو آباد اور مختلف پہاڑیوں پہ یہ ملتان والوں کی کوٹھی ہے یہ لاہور والوں کی کوٹھی ہے یا فلاں کی کوٹھی ہے الگ الگ ہیں تمام پہاڑیوں پہ ہمیں بھی انہوں نے کہا تھا ایک کوٹھی ہم تمہیں بھی بنا کے دیتے ہیں یہاں رہ جاؤ پتخ اور گھر لیا کرتے ہو محل ماریاں اس امید پر کہ تخلدون ہمیشہ رہنے والے ہو تم ویزا بتش تم اور جب تم کسی کو کچھ پکڑ دکڑ کے مارنا چاہو تو بتش تم جب بارینا پھر پکڑتے ہو جب باروں کی طرح یعنی ان کو سرے سے قتل ہی کر دیتے ہو معمولی کیس ہو تب بھی تم ایڈے آکر خان ہو فتق اللہ ہوا اتنے بڑے جبار اور متکبر ہو کے تم تم زندگی گزار رہے ہو ہو کیا سمجھتے کہ ہمیشہ رہو فتق اللہ وطیون پس ڈرو اللہ سے اور میری بات مان لو و الزی امدا کم اور بچ کے رہو اس کے عذاب سے جس نے امدا کم امداد کیا تمہاری ساتھ اس مال اولاد کے جس کو تم جانتے ہو یعنی امدا بے انام و بنینا امداد کیا اس نے مدد کیا تمہاری چار پاؤ ڈنگروں کے ساتھ بھی اولادوں کے ساتھ باغات اور چشموں کے ساتھ میں تو ڈرتا ہوں پر تمہارے کہیں بڑے دن والا عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ کالو سوا لینا کہنے لگے برابر ہے اوپر ہمارے واز کر تو یا واز نہ کر تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان ہزا اللہ کل یہ جتنی باتیں تو کہہ رہا ہے ساری کی ساری یہ سارے کے سارے خرافات ہیں پہلے لوگوں کے وما بم بمعذبین ہم قتل نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے فقذب ہو جٹلایا اس کو فلک نہ ہم نے بھی ہلاک کر دیا ان کو ان نفیز لایا وما کا اکثر مومنین و ان رب کل عزیز الرحیم کزبت سمود المرسلین جٹلایا سمودیوں نے رسولوں کو جب کہ کہا تھا ان کو ان کے بھائی سالے نے اللہ انی لکم رسول امین اللہ وما علی من اجر ان اجر یا اللہ رب العالمین اتترکون فیما ہاؤنا کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے ہو میری قوم والو بیچ اس عیش میں ہا ہونا یہاں جو عیش کے اندر ڈوبے ہوئے ہو کیا چھوڑ دیے جاؤ گے آمنی عذاب سے امن میں رہنے والے فی جنا یوں ہی کیا ہمیشہ باغ میں رہو گے چشموں میں رہو گے ضرور کھیتیوں میں رہو گے ناخلن اور کھجیوں کے اندر رہو گے ایسی کھجیاں تلوہا حزیم جس کے گوشے رس کے بھرے ہوئے ہیں کیا تم ہمیشہ اس میں رہو گے وہ بیوتن فارہین نل جبال تراش لیا کرتے ہو پہاڑوں سے تراش تراش کے گھر بنا لیتے ہو بڑی فرحت کے اندر خوش خرم ہو کے فتق اللہ ولا امر المصرفین نہ پیچھے چلو معاملے ان لوگوں کے جو حد سے نکل جایا کرتے ہیں نیمتے تو اللہ کی کھاتے ہیں ہاں اس کی بات کے پیچھے چلنا بات ماننا اللہ بینسل فلر وہ لوگ جو فساد مچاتے تھے زمین میں بلا یوسل اصلاح کی بات قتل نہیں کرتے تھے جو ہی پھیلاتے شیر کی پھیلاتے بدعت رسوم پھیلاتے اسلح کیوں کہ ہوتی ہے اللہ کی توحید میں جیسا کہ پیغمبر نے کہا ان اند الح مستتا توفیقی اللہ باللہ اصلاح تو وہ کرتے ہی نہیں بلکہ اصلاح والی جگہ پہ شرک و بدات کے فساد کے بیچ بو دیتے ہیں کالو انت من المسحرین اصلاح تو وہ کرتے ہی نہیں بلکہ اصلاح والی جگہ پہ شرک و بدات کے فساد کے بیچ بو دیتے ہیں کالو انت من المسحرین وہ کہنے لگے پکی بات ہے تو تو ایسا ہے جس پر زور کا جادو چل گیا ہے تھے زور کا جادو چل گیا ہے باب تفیل ہے مانتا اللہ بشر سلونا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تجھ کو فوقیت بھی کوئی نہیں ہمارے اوپر کیونکہ تو بھی ہماری طرح کا بشر ہے فاتح بے آتے لے اپنی سچائی پہ نشانی ان کو تم نے سادے کی ناقتن فرمانے لگے یہ لو ڈاچی اونٹنی آ گئی ہے لہا شر بن اس کے لیے ایک حصہ ہوگا پینے کا شربن حصہ تم منل شربے ایک حصہ ہوگا پینے کا اور تمہارے لیے بھی ایک حصہ ہوگا ایک دن مقرر کا مقرر تاریخ کر دیتے ہیں اتنے دنوں میں یہ صرف اونٹ نہیں پیے گی اور اتنے دنوں میں تم پیو گے اس کی باری میں کوئی دخل نہ دینا ولا نہ پہنچ جانا اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ فیا کم ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب دن بڑے کا فا کرا پھر کاٹ ڈالی کوچیں اس اونٹنی کی ان سالمونے فاس باؤ نہ ہو گئے پھر ندامت اور ذلت کے مارے جھک کے مر گئے فاخذهم العذاب پکڑ لیا ان کو عذاب ان فی ذلک لایا ما کان اکثر المؤمنین وان ربک لو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جبکہ کہا ان کے بھائی لوط نے حیا کیوں نہیں کرتے انی لکم رسول امین فتق اللہ واتیون وما اس سالكم لي من نجر من نجر يا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين کیا تم آتے ہو شاوت کے ساتھ مذکر مردوں کو من العالمین پورے جہان والوں میں سے کیا تم آیا کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس وہ تضر نما خلا قل کم چھوڑ دیتے ہو اس کو ان عورت کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں میں نسواج کم تمہاری بیویاں یعنی بیویاں بھی تمہاری موجود ہیں پھر بھی اس کے باوجود تم عورتوں کی پرواہ نہیں کرتے بل ان تم قوم آدون بلکہ ہو تم قوم حد سے نکل جانے والے کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا یا لو تو لتکون من نہ تو ہم اپنی بستی سے تمہیں ضرور نکال دیں گے قال انی لعملکم من القالین یار میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بہت تنگ دل ہوں من القالین بڑا تنگ دل ہوں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور اب میرے نجنی و اہلی میرے اہل کو بھی اور مجھے بھی نجات دے ان کرتوتوں سے جو وہ کر رہے ہیں نجات دی ہم نے اس اس کو کو کی اہل تمام ایک بڈھی عورت ان کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رگڑی گئی آخرین پھر ہلاک کر دیا ہم نے باقی تمام کو اور ہم ترنا ہاں اور کس کی تھی <laughs> وہ بڈھی جو تھی لوت علیہ السلام کی بیوی تھی تو ہم ترنا لائن بات ہاں کیا ہو گئی پھر مجھے تو کیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی کافرا مشرقہ ہو سکتی ہے مگر ہمارے پیغمبر کے دور میں آ کے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا یہ تو پہلے انبیاء کی بات ہو رہی ہے ہاں جی وہ امترنا نہیں متارا پھر برسا دیا ہم نے اوپر ان کے خاص قسم کی بارش پتھروں کی فسا متر المنظرین بہت بری تھی بارش ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی ان فی ذالک کلا یا وما کان اکثر المؤمنین و ان ربک لو العزیز الرحیم کذب صاحب الایکۃ المرسلین جھٹلایا اے والوں نے رسول کو از کال علوم شعیب جس وقت کہا ان کو اے کا کھجی والے از کال علوم شعیب لا تتکون کھجیوں کے باغ بڑے تھے جبکہ کہا ان کو شعیب نے او کیا تم حیا نہیں کرتے انی رسول لکم رسول امین فتق اللہ واتیون وما اسالکم علی من اجر ان اجری الا رب العالمین اوفل کیلہ پورا پورا ماپا کرو ولا تکونو من المخسرین نہ ہو جایا کرو گھٹ تولنے والوں میں سے وزنو بالقسطاس المستقیم اور تولا کرو تو ترازو صحیح ترازو کے ساتھ جو سیدھی ڈنڈی رکھ کے تولا کرو ڈنڈی مار نہ بنو ولا تب شیام نہ گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں کے معاملے میں کیوں دیتے ہوئے ان کو گھٹ دیتے ہو کم دیتے ہو لیتے ہوئے زیادہ دیتے لیتے ہو ولا تا سو فل اور نہ کوشش کرو دوڑ لگاؤ زمین میں اس حال میں کہ فساد مچانے والے ہو بچ کے رہو اس اللہ کے عذاب سے جس نے تمہیں بلا تل اول اور گزشتہ نسل کے پہلے لوگوں کو بھی بنایا وجی بلا اور گزشتہ نسل کے پہلے لوگوں کو بھی بنایا وہ کہنے لگے ان نمان کا ہم یقین کرتے ہیں کہ تو بڑے جھوٹوں میں سے ہے پس گرا دے اوپر ہمارے ٹوٹا آسمان کا اگر ہے تو سچا کہنے لگے ربی عالم بما تعملون رب جب کہ خوب جانتا ہے جو کچھ کرتوت کر رہے ہو رب بھی تمہیں عذاب دے گا میں کیسے لا سکتا ہوں فقط ہو جٹلایا انہوں نے اس کو پس پکڑ لیا ان کو عذاب اس دن کا عذاب جو صاحبان کی طرح بادلوں کی گھٹ کے اندر آیا ہوا عذاب تھا ان کا عذاب عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیا وما كان اکثر المؤمنین وان ربک لو العزیز الرحیم وانه لتنزیل رب العالمین یہ سارے واقعات اور قصوں کا یہ کیوں ذکر کیا جا رہا بطور وقائع کے کہ اگر اللہ کے بغیر کوئی اور بھی برکات دہندہ ہوتا تو جن جن قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے اس وقت ان کی تباہی کے وقت وہ ضرور برکت ڈال دیتے معلوم ہوا اللہ کے بغیر جس طرح برکات دہندہ کوئی نہیں اسی طرح نہ کوئی قادر ہے اور نہ کوئی نجات دینے والا ہے نہ ہلاک کرنے والا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ لوگ تو مِنْ ذکر الرَّحْمَانِ مُحْدَسِنَ یہ تو ہر آنے والے اللہ کے ذکر قرآن پاک کو یہ تو جٹلاتے ہیں حالانکہ انتظل اور رب العالمین یہ تو اتارا گیا ہے اتارنا اس کا رب العالمین کی طرف سے اتار لیا ہے اس کو روح المین فرشتہ اللہ قلب کا اوپر تیرے دل کی تختی کے میرے پیغمبر کیوں اتارا لے تک مبین دیکھا لے تک من المنظرین یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بغیر دعوت نہیں دی جا سکتی جو لوگ واز کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں مگر روایتیں پڑھتے ہیں کہاوتیں کرتے ہیں وہ قرآن مقدس کے نزول کا منشا اس کے تو صحیح پورا کیا کرتے اس کے سری خلاف کرتے ہیں اس لیے اللہ کریم بار بار ہر جگہ پہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے تبلیغ کریں اللہ اللہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں بڑی بڑی خرابیاں عقائد کی عمل کی بیان کی ان خرابیوں کا دور ہونا بڑا مشکل ہے بلکہ اب تو ناممکن ہے علماء کرام اگر روز اول سے یہی وطیرہ بناتے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے قرآن پاک سے تو اللہ کی حکمت ہے کہ اس طرح کا توڑ پھوڑ اس کائنات میں نہ ہوتا پھر کا بندی نہ ہوتی اصل تبلیغ کے مرکز کو چھوڑ دیا ہے اس لیے اللہ کریم نے بھی ساتھ ساتھ پھر ان پہ عذاب نازل کر دی ہے ہاں جی بلسان عربی مبین عربی واضح عربی روشن عربی والی زبان کے ساتھ نازل کیا ان لفی زبر الاولی تاکیق وہ قرآن البتہ فی زبر الاولین پہلے انبیاء کے ان ٹکڑوں حصوں کے اندر بھی موجود ہے اولم یکن لہم آیتن کیا ان مکہ والوں کے لیے اس میں علامت کیوں نہیں کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیلی علماء جو اہل کتاب ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں اس کو ان سے کیوں نہیں پوچھ کر مان لیتے ملاؤ نقص اللہ اگر اتارتے ہم اس قرآن کو بعض اجمی بندوں پر فکر علیہم پس وہ پڑھتا اجمی بندہ اوپر ان کے تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ماں کانو بھی مومنین کزال کا سلک ناؤ یوں ہی چلا دیا ہے ہم نے اس جھٹلانے کو بیچ دل مجرمین کے مجرموں کے دلوں میں ہم خود چلا دیتے ہیں تقزیب کو کہ ہاں شاباش تقزیب کرتے رہو کیوں مجرم پہلے بنتے ہیں پھر ہم ان کے دلوں میں تقزیب ہی چلا دیتے ہیں لا یؤمنون بھی قتل نہیں مانیں گے اس کو حتیٰ کہ عذاب علیم دیکھ لیں اور جب عذاب دیکھ لیں اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا فیات یوم آ پہنچے گا ان کے پاس اچانک لا یشور اس حال میں کہ ان کو شور بھی نہیں ہوگا فیاکول حل نہن منظر بس اس وقت وہ کہیں گے ہل نَحْنُ ہنظرون کیا ہمیں مہلت نہیں دی جا رہی کیا ہم ہیں مہلت دیے ہوئے ہائے ہائے نا یستا جلون بھایا بھلا ان حالات کے باوجود ہمارے عذاب مانگنے میں جلدی کیا کرتے تھے اب کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت ملنی چاہیے بھلا تو یہ تو بتا اگر ہم نفع اٹھانے دیں ان کو کئی سال اس کے بعد آ جائے ان کے پاس ماں کانو یو ادون وہ جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں ماں اغنا نہیں کام آئے گا ان کے جو کچھ کے انہوں نے نفع اٹھایا ہوا ہوگا یہ مال و دولت اور دنیا سروت فرحت فراوانی یہ قتل نہیں اللہ کے حساب سے بچا سکتے وما اہلک نام ان کریت نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر لہا منظرون مگر اس وقت جب کہ پہلے ان کو ڈرانے والے آ گئے ذکر نری نصیحت کے لیے آئے وما کن ظالمین ہم ظالم نہیں ہیں وما تنزلت شیاتین نہیں اترتے قرآن کو لے کر جس طرح یہ شیطان کہتے ہیں وما یم بگی لہم اور مناسب بھی نہیں ہے ان کے لیے بلکہ وما یستی شیطانوں کو طاقت بھی نہیں ہے کیوں ان سمے کیوں اس لیے وہ شیاتین سننے سے بھی معذول کر دیے گئے ہیں اگر کوئی وہاں چوری چھپے جانے کی کوشش کرے تو شہابن ساقبن پیچھے چوہے لگا دیتے ہیں ہم ان کے لہذا کیسے شیاتین کی یہ کتاب ہو فلا تدم اللہ الا کر تمام دلائل کا نتیجہ پس نہ پکارنا اللہ کے ساتھ کسی خدا کو فتکون من المعذبین پس ہو جائے گا تو عذاب دیے جانے والوں سے فانصر شیرتک اللہ کربین ڈراؤ قرآن کے ذریعے اپنے قبیلے والے قریبیوں کو وخفر جناح کا تعلیم نبوی ہے وقف جنا کا جھک کر ملا کریں وقف جنا کا جھک کر ملا کریں یعنی نیچا کر دکھائیں اپنی رحمت کا پہلو خلاصہ کیا جھک کر ملے ہیں اس بندے کو جو تیرے تابع ہو چکا ہے من المومنین فین سو کو اگر کوئی نافرمانی کرے آپ کی تو آپ فرما دیا کریں انی بری مما تعملون تمہارے کردار سے میں بالکل بری ہوں اور پھر مرجھانا بھی نہیں مغموم بھی نہیں ہونا بلکہ رحیم بھروسہ کرنا اوپر زبردست ذات مہربانی کے الزی یرا ہی نہ تکوم وہ اللہ کی ذات عزیز و رحیم ہے جو دیکھتا ہے تجھے ہی نہ تکوم جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے رات کو قیام کی حالت میں اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو چکر مار رہا ہوتا ہے نمازیوں کی حالت دیکھنے کے لیے تکلوبا کا حصہ دین نمازیوں کی نشست و برخاست دیکھنے کے لیے تو چکر پھیرے مار رہا ہوتا ہے میرے پیغمبر ان یا سیوتی جو ہے نا سیوتی وہ رعایت پیش کر کے دوسرے بعض لوگ بھی کہتے ہیں تکلو کا فیصا جدین یعنی نبی علیہ السلام کے جتنے آبا اجداد تھے نا ان سے الٹ پلٹ کر کے آپ آئے ہیں اور وہ سارے مسلمان ہی تھے سارے متقی پرہیزگار ہی تھے دو چیزیں اس نے اس آیت سے زٹلیات کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کو جو فرمایا گیا تکلب تکلب کا معنی ہے کہ آپ کے وجود والا جو خمیر اور نطفہ تھا نا وہ تمام اپنے آبا اجداد جو سجدہ کرنے والے تھے ان سے ہو کے آیا ہے اللہ کریم اس وقت بھی آپ کو جانتے ہیں سارا جھوٹ اور بکواس تکلو بکا فسا ساجدین اور پھیرے مارتے رہنا گشت کرتے رہنا تیرا فسا ساجدین نماز پڑھ پڑھنے والے صحابہ کرام کی نشست و برخاست میں ان سمی حل انبیوکم علا من تنزل الشیاطین آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے جس پہ شیاطین اترتے ہیں ہمارے پیغمبر پر تو کبھی نہیں آ سکتے آؤ جن پہ اترتے ہیں تنزل اترتے ہیں اوپر کل افاقن اوپر ہر جھوٹے بے بنیاد گناہ گار پر ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں وہ اکثر اکثر ہم اور اس میں جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں کیوں وہ شعرا ہو یتب شعرا جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو میرا جھوٹ ہی ہوتا ہے اس لیے ان کے پیچھے تو وہ گمراہ لوگ ہی لگتے ہیں الم المتر کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں فی کل ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی اپنا مذہب لوگ تو کہتے تھے اصوفی لا مذہب لہو قرآن کہتا ہے اشاعر لا ہاں شاعر جو ہوتا ہے اس کا مذہب ہوتا ہی کوئی کل وادن ہر وادی میں ہر مذہب کی طرف یہی مون وہ ڈنگر بنے ہوئے ہیں چار پائے اور ڈنگروں کی طرح انہم یقون مالا لا یفلون جو کچھ منہ پھینک بک دیتے ہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے وزاکر اللہ کثیرن اور اللہ کی توحید کو یاد کرتے ہیں بہت ظلمو پھر انتقام لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو تو ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے امداد آتی ہے ظَلَمُوا یا قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کر کے تقزیب کی ہے کہ بونا کالبنا کالا بن ین کال بونا کالا بن اصل میں یوں تھا مگر اس کو مقدم کیا گیا من کالا بن یون کال بون دیکھا جائے گا کہ پلٹا کھاتے ہیں کس حال میں پلٹا کھانے والے کالبون پلٹا جو کھاتے ہیں کس حال میں یہ پلٹا کھانے والے ہوں گے پتہ چل جائے گا ان کو گویا ساری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ وقائے جو دلائل نقلیہ کے طور پہ امبیال مسلام کے قصوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں ان میں یہی ثابت کرنا مقصود تھا کہ جس طرح قادر مطلق اللہ ہے اور علیم لکل شین اللہ ہے اسی طرح مبارک اللہ کل شین بھی اللہ ہی ہے اگر کوئی اور برکات دہندہ ہوتا تو کوئی ظالم ظالم جتنے بھی مارے گئے جتنی بستیاں ہلاک ہوئیں سب کے سب مشرق تھے غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھ کے اللہ کی کتابوں اللہ کے رسولوں کے خطابوں کا انکار کرتے تھے پھر کوئی آڑے وقت میں ان کے کام نہ آ سکا ثابت ہو گیا کہ برکات دینے والا بھی کون ہے ہاں یہ کہتے ہیں سڈے پیر دے ناچ برکت ہے بلکہ پیر سے پیشاب بھی کروا لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ہماری ڈولی میں تھوڑا سا پیشاب ڈالو تاکہ ہم اپنے